یزید بن زوری نے بیان کیا ان سے حبیب نے ان سے عطا نے ان سے عروا نے ان سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہ کچھ لوگوں نے صبح کی نماز کے بعد کعبے کا طواف کیا پھر ایک واز کرنے والے کے پاس بیٹھ گئے اور جب سورج نکلنے لگا تو وہ لوگ نماز طواف کی دو رکت پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ناگواری کے ساتھ فرمایا جب سے تو یہ لوگ بیٹھے تھے اور جب وہ وقت آیا کہ جس میں نماز مکرو ہے تو نماز کے لیے کھڑے ہو گئے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو اٹھائیس